باپ اپنے دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھے حدیث نمبر 1215 سیدنا بارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اور یہ دعا اللہم قینی عذابک یوم تب و عبادک اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یہ روایت صحیح ہے دوسری سند سے بھی سیدنا رضی اللہ سے اسی طرح کی روایت مروی ہے باب سابقہ باب کی مزید وضاحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان اس کی پابندی کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ دنوں آسمان میں دنوں اور وہ دنوں آسان ہے اور اور وہ دونوں آسان ہے اور ان دونوں پر عمل کرنے والے تھوڑے ہی ہیں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ اللہ اکبر کہے اور دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ سبحان اللہ کہے یہ زبان پر تو ایک سو پچاس ہے اور قیامت کے دن ترازو میں ڈیڑھ ہزار ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے اور دوسری چیز یہ ہے جب اپنے بستر پر آئے تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور چونتیس بار الحمدللہ کہے یہ زبان پر تو سو کلمات ہے اور قیامت کے دن ترازو میں ایک ہزار نیکیاں ہیں بس تم میں سے کون ایسا ہے جو دن رات میں ڈھائی ہزار گنا کرتا ہو تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کی پابندی نہ کرے آپ صلی اللہ نے فرمایا تو میں سے کسی کے پاس نماز میں شیطان آتا ہے اور اسے ادھر ادھر کی حاجتیں یاد دلاتا ہے لہذا وہ ان اذکار کو نہیں کر پاتا یہ روایت صحیح ہے باپ جب اپنی بستر سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آئے تو اس سے وہ اجاڑ لے حدیث نمبر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنی اپنی یہاں پر ہے کہ اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جاڑے اور اللہ کا نام لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کے بستر پر کوئی چیز آ گئی ہو پھر جب لیٹنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہے کہ اپنی دہائی کروٹ پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے سبحانک ربی بکا وضا جنبی وبکا ارفع ار ان ام نفسي فاغفر لها فرح و ان بما تحفظ به بیما الصالحين پاک ہے میرا رب تیری توفیق سے میں نے اپنا پہلو رکھا تیری ہی توفیق سے اسے اٹھاؤں گا اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جب رات کو بیدار ہو تو کیا کہے حدیث نمبر 1218 سیدنا ربیہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس رات گزارتا تھا آپ کا وضو کا پانی لا کر دیتا کہتے ہیں میں رات کو کافی دیر تک آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا رہتا سمیع حمیدہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی اور میں رات کو کافی دیر تک آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا رہتا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ روایت صحیح ہے باپ جو اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ لگی تھی حدیث نمبر 1290 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہوئی تھی اور اسے دھویا نہیں پھر اسے کوئی تکلیف دہ چیز پہنچ گئی تو وہ اپنی نفسی کو ملامت کرے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1220 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہوئی تھی پھر اسے کوئی چیز پہنچ گئی تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے یہ روایت صحیح ہے باب چرا کو بجا دینا حدیث نمبر 1221 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت دروازوں کو بند کر دو مشکیزوں کو منہ باندھ دو برتنوں کو اوندہ کر دیا کرو یا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا نہ مشکیزی کے تسمے کھولتا ہے نہ ہی برتنوں کو کھولتا ہے کبھی کبھار شریر چوہیا لوگوں پر ان کے گھر جلا دیتی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1222 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہیا چراغی بتی گسیٹتی ہوئی لے آئی ایک بچی اسے روکنے کے لیے دوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو چوہیا اس بچی کو لے آئی اور لا کر اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ سسم بیٹھے ہوئے تھے بس ایک درہم کے برابر جگہ جلا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنی چراغوں کو بجا دیا کرو کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس قسم کی باتیں سمجھا دیتا ہے لہذا وہ تمہیں جلا دیتی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1223 سیدنا ابو سعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اچانک دیکھا کہ ایک چوہیا چرا کی جلتی ہوئی بتی منہ میں لے کر چھت پر چڑھ رہی ہے تاکہ گھر کو جلا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت کی اور محرم احرام باندھنے والے کے لیے بھی اس کا قتل حلال قرار دیا یہ روایت ضعیف ہے باب سوتے وقت گھر میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑ دی جائے حدیث نمبر 1224 جناب سالم رحم اللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑ دو آگ نہ چھوڑو صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1225 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا بلا شبہ آگ دشمن ہے لہذا تم اس سے بچو اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر میں آگ کی طرف خاص دھیان رکھتے تھے اور سونے سے پہلے اسے بجا دیتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1226 سیدنا ابن عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اپنی گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو کیونکہ وہ تمہاری دشمن ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1227 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رات کے وقت ایک گھر ان کے گھر والوں پر جل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آگ تمہاری دشمن ہے لہذا جب تم سونے لگو تو اسے اپنے پاس سے دیا کرو صحیح صحیح مسلم باپ بارش سے برکت حاصل کرنا نمبر 1228 جناب ابن ابی ملکہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جب آسمان سے بارش برستی تو فرماتے اے بچی میری زین نکالو میری قبریں نکالو اور یہ آیت تلاوت کرتے تھے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ امبا رقا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا یہ روایت صحیح ہے باب گھر میں کوڑا لٹکانا حدیث نمبر 1229 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوڑا درہ لٹکانے کا حکم فرمایا یہ روایت صحیح ہے باب رات کے وقت دروازہ بند کر دینا حدیث نمبر 1230 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ابتدائی حصے کے جانے کے بعد کوسر گوئی قصہ گوئی سے بچو بلا شبہ تو میں سے کوئی بھی اللہ کی اس مخلوق کو نہیں جانتا جسے وہ اس وقت پھیلا دیتا ہے دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو اور باتوں کو اوندا کر دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو صحیح مسلم باب شام ہوتے ہی بچوں کو اپنے پاس بلا لینا حدیث نمبر ٹویلو ہنڈریڈ تھرٹی ون سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو رو کے رکھو یہاں تک کہ عشاء کی تاریخی یا دن کا جوش جاتا رہے کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں شیاطین پھیل جاتے ہیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب جانوروں کو آپس میں لڑانا حدیث نمبر 1232 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے یہ روایت حسن ہے باپ کتے کا بھونکنا اور گدے کا رینگنا حدیث نمبر 1233 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی, صلی اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے تھم جانے کے بعد بہت کم باہر نکلا کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جانور ہیں جنہیں وہ پھیلا دیتا ہے لہذا جو شخص کتے کے بھونکنے یا گدے کے رینکنے کی آواز سنے تو اسے چاہیے کہ شیطانی مردود سے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ یہ جانور وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1234 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا یا گدوں کا رینکنا سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ جانور وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے اور دروازوں کو بند کر دو اور ان پر اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان ایسے دروازے کو نہیں کھوتا جسے بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو اور گروں گڑھوں کو ڈانک دو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور برتن کو اوندھا کر دو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1235 جناب عمر بن علی بن حسین رحم اللہ سے بھی دوسری سند سے اسی طرح ماروی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1235 سیدنا جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا رات کے تھم جانے کے بعد بہت کم باہر نکلا کرو بلا شبہ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جسے وہ پھیلا دیتا ہے جب تم کتوں کا بھونکنا یا گدوں کا رینکنا سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو یہ روایت صحیح ہے باپ جب مرغ کی آواز سنے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس اس کا فضل مانگو کیونکہ نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب تم رات کو گدھوں کا ریکنا سنو تو شیطان مردوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب پسو کو گالی مت دو حدیث نمبر 1237 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پسو پر لانت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت نہ کرو کیونکہ اس نے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کو نماز کے لیے جگایا تھا یہ روایت ضعیف ہے باب قیلولہ کرنے کا بیان حدیث نمبر سیدنا ابن عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بسا اوقات قریش کے لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ بیٹھتے پھر جب سایہ ڈل جاتا تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کھڑے ہو جاؤ اب باقی ماندہ وقت شیطان کے لیے ہے پھر وہ جب جس کسی کے پاس سے گزرتے اسے اٹھا دیتے راوی کہتا ہے ایک دفعہ وہ ہمارے درمیان اسی طرح کر رہے تھے کہ انہیں کہا گیا یہ بنو حسا حس خاص کا غلام ہے جو شعر کہتا ہے چنانچہ آپ ابن مسعود رضی اللہ نے اسے بلایا اور فرمایا تو کیسے کہتا ہے تو اس نے اپنا یہ شعر سنایا اپنی محبوبہ سلیمی کو چھوڑ دے اگر تو نے جنگ کے لیے تیاری کر رکھی ہے انسان کے لیے بڑھاپا اور اسلام روکنے کے لیے کافی ہے تو آپ ردم نے فرمایا تجھے کافی ہے تو نے سچ کہا تو نے سچ کہا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1239 جناب صاحب بن یزید رحم اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر دن دوپہر کو یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرا کرتے تو فرماتے کھڑے ہو جاؤ اور کیلولہ کر لو اب باقی ماندہ وقت شیطان کے لیے ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1240 سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں لوگ جمعہ ادا کیا کرتے پھر کیلولہ کیا کرتے تھے صحیح البخاری حدیث نمبر 1241 سیدنا انس اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب شراب شراب حرام ہوئی اس زمانے میں اہل مدینہ کو پکی کھجور اور گدر کھجور کی شراب اچھی لگتی تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب کو شراب پلا رہا تھا اس وقت وہ ابو رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ایک آدمی گزرا اس نے کہا بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے بس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کب حرام ہوئی یا ہم پتہ کریں گے بلکہ انہوں نے کہا اے انس اسے بہا دو پھر انہوں نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں کئیل کیا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے ہوئے اور نہائے پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں خوشبو لگائی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے تو معلوم ہوا کہ خبر ویسے ہی تھی جیسے اس آدمی نے کہا تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اسے چکھا تک نہیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب دن کے آخری حصے میں سونا حدیث نمبر 1242 سیدنا خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کے اول میں سونا بے وقوفی ہے اور اس کے درمیانی حصے میں سونا اچھی خصلت ہے اور اس کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے یہ روایت صحیح ہے کھانے کی دعوت عام دینا حدیث نمبر 1243 جناب مائمون بن محران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کیا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کھانے کی دعوت میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ایک اونٹ بہت کمزور ہو گیا تو ہم نے اسے ذبح کر ڈالا پھر انہوں نے فرمایا میرے پاس مدینہ والوں کو جمع کرو نافع رحم اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن کس چیز پر جمع کرو ہمارے پاس تو روٹی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے یہ ہڈی ہے اور یہ شوربہ ہے یا فرمایا شوربہ اور بھوٹیاں ہے جو چاہے کھا لے اور جو چاہے چھوڑ دے یہ روایت صحیح ہے باب خود نہ کرنے کا بیان حدیث نمبر 1244 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر کے بعد خطنہ کیا اور انہوں نے مقام قدوم میں خودنا کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدوم جگہ کا نام ہے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باب عورت کا خودنا کرنا حدیث نمبر 1245 امی مہاجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہے کہ میں روم کی لوڑیوں میں قید کی گئی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ نے ہم پر اسلام پیش کیا تو میری اور ایک دوسری عورت کے سوا کسی نے اسلام کو بولنا کیا سیدنا عثمان عثمان اللہ نے فرمایا ان دونوں کو لے جاؤ ان کا خط کرو اور انہیں پاک کرو یہ روایت ضعیف ہے باپ ختنے کی موقع موقع پر دعوت کرنا جناب سالم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے میرا اور نعیم رحم اللہ کا خطنہ کرائے اور ہمارے لیے ایک میڈھا ذبح کیا بس حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بچوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے دعوت ختنہ میں ایک میڈھا ذبح کیا گیا یہ روایت ضعیف ہے باب ختنہ کے موقع پر کھیل کود ام حدیث نمبر 1247 ہنڈریڈ فورٹی سیون ام الکمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ اللہ عنہ کی بتیجیوں بتیجیوں بتیجیوں کا خطنا کیا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ سے کہا گیا کیا ہم ان کے لیے ایسے شخص نہ بلائے جو ان کو کھیل میں لگائی انہوں نے فرمایا ہاں بلا لے پس میں امی الکمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اعرابی کی طرح پیغام بھیجا وہ ان کے پاس آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں سے گزرے تو اسے دیکھا کہ وہ گا رہا ہے اور دھن میں سر ہلا رہا ہے وہ زیادہ بالوں والا تھا تو سیدہ عائشہ رضی نے فرمایا اف یہ تو شیطان ہے اسے باہر نکالو اسے باہر نکالو یہ روایت حسن ہے باپ زمی کی دعوت کرنے کا بیان حدیث نمبر عمر رضی فورٹی ایٹ سیدنا عمر سیدنا عمر عنہ کے غلام اسلم رحم اللہ بیان کرتے ہیں جب ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کسان آیا اور کہنے لگا اے امیر المومین میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا ہے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سرداروں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اس سے مجھے میری عمل میں قوت ملے گی اور میری عزت بڑھے گی آپ رضی اللہ نے فرمایا ہم تمہارے کنسیوں میں کنیسوں میں ان تصویروں کے ہوتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے جو ان میں ہے یہ روایت ضعیف ہے باب لونڈیوں کا کھتنا کرنا حدیث نمبر 1249 امی مہاجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور روم کی لونڈیا قید ہو کر آئی عثمان رضی اللہ نے ہم پر اسلام پیش کیا میری اور ایک دوسری عورت کے سوا کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا سیدنا عثمان اللہ نے فرمایا ان دونوں کو لے جاؤ اور ان کا کھتنا کرو اور انہیں پاک کرو میں سیدنا عثمان اللہ کی خدمت کرتی تھی یہ روایت ضعیف ہے باپ بڑی عمر والے کا ختنہ کرنا حدیث نمبر 1250 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اپنا خطنہ کیا پھر اس کے بعد وہ اسی سال زندہ رہے سید ابن المسیب رحم اللہ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے خطنہ کیا آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مہمان نوازی کی آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے موچھے کاٹی آپ علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہے جن کے بال سفید ہوئے تو عرض کیا اے میرے پروردگار یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما یہ وقار ہے عرض کیا اے میری پروردگار میری وقار میں اضافہ فرما یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1251 جناب سالم بن ابو زیال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا تم اس شخص یعنی مالک بن منظر رحم اللہ پر تعجب نہیں کرتے جو کسکر کے بوڑھوں کے پاس گیا جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال کی پھر ان کے متعلق حکم دیا چنانچہ ان کے خود کیے گئے یہ سردی کا موسم ہے اور مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے بعض تو مر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومی اور حبشی اسلام لائے لیکن اس سلسلے میں ان کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی تھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1252 جناب ابن شہاب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو اسے کھتنے کروانے کا حکم دیا جاتا اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہوتا یہ روایت صحیح ہے باب بچے کی پائدائش پر دعوت کرنا حدیث نمبر 1253 جناب بلال بن قاب کعب عقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں ابراہیم بن ادہم عبدالعزیز بن قدیر عبدالبن عزیز قریر اور موسیٰ بن یس رحم اللہ نے جناب یحییٰ بن حسان کی بستی میں ان کی زیارت کی وہ ہمارے لیے کھانا لائے تو موسیٰ بن یس رحم اللہ رک گئے کیونکہ وہ روزے سے تھے پس یحییٰ رحم اللہ نے کہا اس مسجد میں بنی کنانہ کے ایک آدمی چالیس سال تک ہمارے امام رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے ان کی کنیت ابو کرصافہ تھی وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے میرے والد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میرے والد نے انہیں ابو رضی اللہ عنہ کو اس دن دعوت دی جس دن وہ روزے سے تھے چنانچہ انہوں نے روزہ توڑ دیا یہ بات سن کر ابراہیم بن ادھم رحم اللہ اٹھے اور اپنی چادر سے اس مسجد میں جاڑو دیا اور موسیٰ بن یسار رحم اللہ نے روزہ کھول دیا ابو عبداللہ رحم اللہ نے کہا ابو کرصافہ کا نام جندرہ جندرہ بن بن خیشنہ خیشنہ تھا رضی اللہ عنہ یہ روایت ضعیف ہے باپ بچے کو گھٹھی دینا حدیث نمبر 1254 ففٹی فور سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن طلح طلحہ اللہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چوگا پہنے ہوئے اپنے ایک اونٹ کو دوامل دوامل رہے تھے مجھے دیکھ کر آپ وسلم نے فرمایا تیرے تیرے پاس کھجورے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں چنانچہ میں نے وہ کھجورے آپ کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چبایا پھر بچے کا منہ کھول کر اس میں ڈال دی بچہ چاٹنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی محبوب چیز کھجور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا صحیح مسلم باب ولادت پر دعا دینا حدیث نمبر 1255 جناب جنا معاویہ رحمہ اللہ بن جناب معاویہ بن قرآن رحم اللہ بیان کرتے ہیں میرے ہاں میرا بیٹا عیاس رحم اللہ پیدا ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمی کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا پھر انہوں نے دعا مانگی تو میں نے کہا بے شک تم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا میں برکت دے جو تم نے مانگی ہے اور اب اگر میں دعا کروں تو تم آمین کہنا فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے لیے اس کے دین اور اس کی عقل وغیرہ کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی فرماتے ہیں بے شک میں اس ایاس رحم اللہ میں اس دن کی دعاؤں کا اثر پہچانتا ہوں یہ روایت صحیح ہے باپ بیٹا ہو یا بیٹی اس کی صحیح سلامت پیدائش پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا حدیث نمبر 1256 جناب کثیر بن عبید رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی صرف یہ پوچھتی کہ کیا صحیح سلامت پیدا ہوا ہے پس جب بتایا جاتا کہ ہاں تو فرماتے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہنوں کا پروردگار ہے یہ حدیث حسن ہے باب زیر ناف بال موڑنا حدیث نمبر 1257 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں موچھے تراشنا ناخن کاٹنا زیرنا بال موڑنا بغلوں کے بال اکھاڑنا اور مسواک کرنا یہ روایت منکر ہے یعنی ضعیف باب اس سلسلے میں وقت کا تعین حدیث نمبر 1258 جناب نافع رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر پندرہ دن میں اپنے ناخن کاٹتے تھے اور ہر مہینے زیر ناف بال موڑنے کے لیے طرح لیتے تھے یہ روایت صحیح ہے باب جوا کھیلنے کے بیان میں حدیث نمبر 1259 جناب جعفر بن ابی مغیرہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ سید بن جبیر رحم اللہ میرے ہاں ٹھہرے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا لوگ یوں کہا کرتے تھے جوے جوے کا کا اونٹ کہاں ہے جوے کا اونٹ کہاں ہے پھر دس آدمی جمع ہوتے اور ایک اونٹ کو دس دودھ چھڑانے کی مدت تک پہنچے ہوئے بچوں کی عوض خرید لیتے پھر تیر پھینکتے تو نو کے لیے حصہ ہوا اور ایک تیر کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا اور تیر پھینکتے رہے یہاں تک کہ وہ سب حصے ایک ہی شخص کے ہو جاتے تھے اور باقی ایک ایک دھو چھڑانے کی مدت تک پہنچا ہوا بچہ تاوان برتے پس یہ جوا ہوتا تھا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1260 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن مجید میں لفظ المیسر سے مراد جوا کھیلنا ہے یہ روایت صحیح ہے باب مرغ کے ذریعے جوا کھیلنا حدیث نمبر 1261 جناب ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دوری خلافت میں دو آدمیوں نے مرغوں کے ذریعے جوا کھیلا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرغوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اس پر انصار میں سے ایک آدمی نے ان سے عرض کیا کیا آپ اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی امت کو قتل کر رہے ہیں جو اللہ کی تجویز بیان کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو یہ روایت ضعیف ہے باب جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلو حدیث نمبر 1262 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے لات اور عزا کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہے کہ صدقہ کرے بخاری مسلم باب کبوتر کے ذریعے جوا کھیلنا حدیث نمبر 1263 جناب حسین بن مصعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہم دو کبوتروں میں بازی لگاتے ہیں اور اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اپنے درمیان کوئی سالس مقرر کر لے اس ڈر سے کہ کہیں وہ سالس ہی نہ سب کچھ لے جائے سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ نے یہ تو بچوں کا کام ہے تم اسے جلد جلدی ہی چھوڑ دو گے یہ روایت ضعیف ہے باپ عورتوں کی سواری تیز کرنے کے لیے حدی پڑھنا حدیث نمبر 1264 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ مردوں کے لیے حدی بڑھا حدی بڑھا کرتے تھے اور سیدنا انجشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے لیے حدی بڑھا کرتے تھے ان کی آواز پیاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ ان شیشوں کے ہانکنے میں نرمی کرو صحیح البخاری و صحیح مسلم گانا باب گانا بجانا حدیث نمبر 1265 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد الناس من لحو الحدیث لوگوں میں ایسا بھی ہے جو بے ہدا باتوں کو خریدتا ہے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کھانا بجانا اور اس جیسی چیزیں ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1266 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو تم سلامت رہو گے اور اشرا بری چیز ہے ابو معاویہ رحم اللہ نے کہا اشرہ سے مراد فضولیات ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1267 جناب سلمان حانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا فضال ابن عبید رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں تھے انہیں خبر پہنچی کہ کچھ لوگ قوبہ سے کھیل رہے ہیں چنانچہ آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور انہیں سختی سے منع کیا پھر فرمایا خبردار بے شک اس کے ساتھ کھیلنے والا یقیناً اس کے جوئے کی آمدنی اس طرح کھاتا ہے جیسے کھنزر کا گوشت کھانے والا اور اس کے خون سے وضو کرنے والا ہو کوبہ سے مراد نردانی چوسر ہے یہ روایت ضعیف ہے باب جس نے چوسر کھیلنے والوں کو سلام نہ کیا حدیث نمبر 1268 جناب فضیل بن مسلم مرحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب باب قصر سے نکلے تو چوسر کھیلنے والوں کو دیکھا رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں صبح سے رات تک قید میں ڈال دیا پھر ان میں سے بعض کو تو آدھے دن تک قید میں رکھا راوی کہتا ہے اور جن کو رات تک قید میں رکھا یہ وہ لوگ تھے جو چاندی کے سکوں کے ساتھ جوئے کا معاملہ کرتے تھے اور جن کو آدھے دن تک قید میں رکھا یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ محض ویسے ہی کھیل رہے تھے اور آپ اللہ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں سلام نہ کیا جائے یہ روایت ضعیف ہے چوسر کھیلنے والے کا گناہ حدیث نمبر ٹویلو ہنڈریڈ سکسٹی نائن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلا اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1270 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ان دو نشان زدہ مہروں سے بچوں جن سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جوے سے ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1271 جناب ابن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس شخص نے نرد شیر چوسر کھیلا تو گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1272 سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلا اس نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ روایت حسن ہے باب ادب سکھانا چوسر کھیلنے والوں اور اہل باطل کو نکال دینا حدیث نمبر 1273 جناب نافع رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دیکھتے کہ وہ چوسر کھیل رہا ہے تو اس سے مارتے اور چوسر کو توڑ دیتے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1274 جناب الکمہ بن ابی الکمہ رحمہ اللہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک گھر والے جو ان کے گھر میں رہائش پذیر ہیں ان کے پاس چوسر ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرح پیغام بھیجا کہ اگر تم نے اس چوسر کو نہیں نکالا تو میں تمہیں ضرور ضرور اپنے گھر سے نکال دوں گی اور ان کی اس حرکت کو ناپسند کیا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1275 جناب ربیہ بن بن جبیر رحم اللہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے مکہ والو مجھے قریش کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں جسے نرد شیر کہا جاتا ہے یاد رکھو جو یاد رکھو یہ جوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر بلا شبہ شراب اور جوا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کھیل کو کھیلنے والا شخص میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے اس کے بال اور اس کی کھال میں سزا دوں گا یعنی بال بھی کھینچوں گا اور چمڑی بھی اتاروں گا اور اس کے بدن کے کپڑے اسے دے دوں گا جو اسے میرے پاس لائے گا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1276 جناب یعلا بن مرہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جو چوسر کے جو چوسر کو جوے کے طور پر کھیلتا ہے کہ وہ اس شخص کے مانند ہے جو سور کا گوشت کھاتا ہے اور جو شخص اسے بغیر جوے کے کھیلتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں ڈبوتا ہے اور جو وہاں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو سور کے گوشت کی طرف دیکھتا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1277 سیدنا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دو مہاروں کے ساتھ جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھانے والا اور بغیر جوے کے ان کے ساتھ کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبونے والا یہ روایت صحیح ہے باب مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا حدیث نمبر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا حدیث نمبر 1279 سیدنا ابو خریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا وہ ہم میں سے نہیں امام ابو عبداللہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس کے سند محل نظر ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1280 سیدنا ابو خریرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1281 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جب اللہ بندے کو کہیں مو دینا چاہتا ہے تو وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتا ہے حدیث نمبر 1282 جناب ابو ملیح رحم اللہ اپنی قوم کے ایک آدمی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندی کو کسی زمین میں موت دینا چاہتا ہے تو اس جگہ اس کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے جب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اپنے کپڑے سے ناک صاف کی حدیث نمبر 1283 جناب محمد بن سری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے سے ناک صاف کی پھر فرمایا واہ واہ ابو حریرہ کتان کے قطان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے میں نے خود کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ممبر نبی کے درمیان گرا ہوتا تھا لوگ کہتے دیوانہ ہے حالانکہ مجھے صرف بھوک ہوتی تھی صحیح البخاری باب وسوسے کے بیان میں حدیث نمبر 1284 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز وسوسہ پاتے ہیں جسے ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے گو ہمارے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر بھی ہم اسے زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو دل میں پایا ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واضح ایمان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1285 جناب شہر بن حوشب رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ماموں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا بے شک ہم میں سے کسی کے سینے میں ایسی بات آتی ہے کہ اگر وہ اسے زبان پر لائے تو اس کی آخرت جاتے رہے اور اگر وہ اسے ظاہر کر دے تو ضرور اس کی وجہ سے وہ قتل کر دیا جائے راوی کہتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا تم میں سے کسی کو ایسی صورت پیش آئے تو اسے کہ تین مرتبہ اللہ اکبر کہے کیونکہ مومن کے سوا اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہوتا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1286 سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہرگز نہ چھوڑیں گے جو ہونے والی نہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب گمان کرنا حدیث نمبر 1287 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو بلا شبہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مقابلہ نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو آپس میں حسد نہ کرو نہ ہی آپس میں بغض رکھو اور اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1288 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات میں سے کسی اہلیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا اے فلاں یہ میری فلاں بیوی ہے اس آدمی نے کہا اگر میں کسی کے متعلق بدگمانی کرتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون صحیح مسلم حدیث نمبر 1289 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کی چوری ہوئی ہو وہ بدگمانی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود چور سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر جناب بلال بن سعد اشعری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو دردار رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دمشق کے فاسقوں کے بارے میں خط لکھو کہ کون کون فاسق ہے تو انہوں نے کہا مجھے دمشق کے فاسقوں سے کیا تعلق اور میں انہیں کہاں سے پہچانوں اس پر ان کے بیٹے بلال رحمہ اللہ نے کہا میں انہیں لکھ دیتا ہوں چنانچہ اس نے ان کے نام لکھ دیے آپ رضی اللہ نے پوچھا تو انہیں کہاں سے معلوم کیا پھر فرمایا تو نے ان فاسقوں کو صرف اس لیے پہچانا کہ تو بھی انہی میں سے ہے تو سب سے پہلا اپنا نام لکھ اور آپ نے ان کے نام نہیں بھیجے یہ روایت ضعیف ہے باپ لونڈی اور عورت کا اپنے شوہر کے بال موڑنا حدیث نمبر 1291 جناب مسکن بن عبدالعزیز بن قیس رحم اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت ایک لونڈی ان کے بال مونڈ رہی تھی اور کہا بال صفا پاؤڈر جلد کو نرم کر دیتا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب بغلوں کے بال اکھیڑنا حدیث نمبر 1292 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرتی ہیں خود نہ کرنا زیر ناب بالوں کی صفائی کرنا بغلوں کے بال اکھیڑنا مونچھے کاٹنا اور ناخن تراشنا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1293 سیدنا ابو تھری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہے کھتنا کرنا زیر ناب بالوں کی صفائی کرنا ناخن تراشنا بغلوں کے بال اکھیڑنا اور مونچھے کاٹنا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1294 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ناخن تراشنا مونچھے کاٹنا بغلوں کے بال اکھیڑنا زیر ناب بالوں کی صفائی اور کھتنا کرنا یہ روایت صحیح ہے باب حسن عہد حدیث نمبر 1295 سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جارانہ مقام پر گوشت تقسیم کرتے دیکھا اور میں ان دنوں نو عمر تھا میں نے اونٹ کا ایک عضو اٹھا رکھا تھا کہ ایک عورت آئی آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا یہ روایت ضعیف ہے باب جان پہچان حدیث نمبر 1296 سیدنا مغیرہ بن شعبہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کے اصلاح فرمائے بے شک آپ رضی اللہ عنہ کا دربان جن لوگوں کو پہچانتا ہے انہیں اجازت دینے میں ترجیح دیتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے معذور کیا ہے بلا شبہ جان پہچان ایسی چیز ہے جو باولے کتے اور سرکش اونٹ کے پاس بھی نفع دیتی ہے یہ روایت ضعیف ہے باپ بچوں کا اخروٹ سے کھیلنا حدیث نمبر 1297 جناب ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب ہمیں کتوں کے علاوہ ہر کی کھیل کی اجازت دیتے تھے ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا یعنی بچوں کے لیے اجازت دیتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1298 اہل خیر کے ایک بزرگ جن کی کنیت ابو اقبہ اور رحم ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک راستے سے گزارا گزار گزرا آپ رضی اللہ عنہ حبشی لڑکوں کے پاس سے گزرے انہیں دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہما نے دو دیر ہم نکال کر انہیں دیے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1299 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے جو میرے ساتھ کھیلا کرتی اور وہ چھوٹی بچیاں ہوتی تھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب کبوتروں کو ذبح کرنا حدیث نمبر تھرٹین ابو سید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتری کے پیچھے لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان شیطانی کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1301 جناب حسن رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ہر خطب جمعہ میں کتوں کو مار ڈالنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم فرماتے تھے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1301 جناب حسن رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سنا آپ اپنے خطبہ میں کتوں کو مار ڈالنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم فرما رہے تھے یہ بھی ضعیف ہے باپ جسے کوئی کام ہو اسے خود ہی جانا چاہیے حدیث نمبر 1302 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی انہوں نے ان کو اجازت دے دی اس وقت ان زید رضی اللہ عنہ کا سر ان کی ایک لونڈی کے ہاتھ میں تھا جو انہیں کنگھی کر رہی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے پر انہوں نے اپنا سر کھینچ لیا تو سیدنا عمر رضی عنہ نے ان سے فرمایا اسے چھوڑ دو وہ تجھے کنگھی کرتی رہے سیدنا زید رضی عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اگر آپ رضی اللہ عنہ مجھے پیغام بھیج دیتے تو میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو جاتا سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا در حقیقت حاجت مجھے تھی اس لیے میں خود آیا ہوں یہ روایت حسن ہے باب جب لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھوک نہ پڑے حدیث نمبر 1303 ابو نہ ابو حرارہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کو لوگوں کے سامنے تھوکنا پڑے تو اسے چاہیے کہ تھوک کر اپنی ہتھیلیوں سے چھپا لے یہاں تک کہ اس کا بلغم زمین پر گر جائے اور جب کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ تیل لگا لے تاکہ اس پر روزے کا اثر دکھائی نہ دے یہ روایت ضعیف ہے باپ جب کوئی شخص لوگوں سے باتیں کرے تو کسی ایک آدمی کی طرف ہی متوجہ نہ ہو حدیث نمبر 1304 جناب حبیب بن ابی ثابت رحم اللہ فرماتے ہیں وہ صلف صالحین یہ پسند کیا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص باتیں کرے تو کسی ایک آدمی کی طرف ہی متوجہ نہ ہو بلکہ وہ سب کی طرف متوجہ رہے یہ روایت حسن ہے باب فضول ادھر ادھر دیکھنا حدیث نمبر فائیو oh جناب ابن ابی حزیل رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی عیادت کی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دوستوں میں سے ایک آدمی بھی تھا جب آپ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا اللہ کی قسم اگر تیری دونوں آنکھیں پھوٹ جائے تو تیرے لئے بہتر تھا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 1306 جناب نافع رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق میں سے کچھ لوگ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ایک خادم پر سونے کا ہار دیکھا اس پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم شر کے لیے کتنی تیز ہو یہ روایت صحیح ہے باب فضول گفتگو کرنا حدیث نمبر 1307 سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضول گفتگو میں کوئی خیر نہیں یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 1308 سیدنا ابو خریرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو بڑے باتونی بڑی بڑے باتونی منہ فٹ اور متکبر ہے اور میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں یہ حدیث صحیح ہے باب دو رخا آدمی حدیث نمبر 1309 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بدترین شخص دو رخا آدمی ہے جو ان کے پاس اور چہرے سے آتا ہے اور ان کے پاس اور چہرے سے آتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب دو رکھے آدمی کا گناہ حدیث نمبر 1310 سیدنا عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص دنیا میں دو رکھا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کے لیے دو زبانی ہوں گی ایک اس کے بعد ایک موٹا سا آدمی گزرا آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے یہ روایت حسن ہے بعد لوگوں میں سے بدترین وہ ہے جو جس کے شر سے بچا جائے حدیث نمبر 1311 سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دے دو یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرم انداز سے گفتگو فرمائی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اس کے متعلق جو کہا وہ کہا پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے عائشہ بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جسے لوگ اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے چھوڑ دے یہ روایت صحیح ہے باب حیا کا بیان حدیث نمبر 1312 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے تو بشیر بن کعب رحم اللہ کہنے لگے حکمت میں لکھا ہے کہ بے شک وقار حیا سے ہے بے شک سکینت حیا سے ہے اس پر سیدنا عمران رضی اللہ نے فرمایا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے اپنے صحیفے سے بیان کرتے ہو صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1313 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے لہذا جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب بد اخلاقی کا بیان حدیث نمبر 1314 سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے فحش گوئی بد اخلاقی میں سے ہے اور بد اخلاقی دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 1315 جناب ابن حنفیہ محمد بن علی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری سر والی موٹی آنکھوں والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے کو جھک کر چلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے یہ روایت حسن ہے باپ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی جو جی جی چاہے چاہے کر کر تو حدیث نمبر 1316 سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کی تعلیمات میں سے جو بات لوگوں نے پائی وہ یہی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر صحیح البخاری باب غصے کے بیان میں حدیث نمبر 1317 سیدنا ابو خرارہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے ہزار حقیقت بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 1318 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزک اجر کے لحاظ سے کوئی گھونٹ غصے سے بڑھ کر نہیں جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پی جاتا ہے یہ موقوف ہے باب جب غصہ آئے تو کیا کہے حدیث نمبر 1319 سیدنا سلیمہ بن سرد بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے پھر ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کلمہ کو پڑھ لے تو ضرور اس کا غصہ جاتا رہے وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطانی مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ سن کر ایک آدمی اس شخص کی طرف اٹھا اور کہا تجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے اس پر وہ شخص کہنے لگا کیا میں تجھے پاگل نظر آتا ہوں صحیح البخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 1319 سیدنا سلیمہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا پھر ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے گلے کے رگے پھول گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے لوگوں نے اس سے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لے اس آدمی نے جواب دیا کیا مجھے جنون لاحق ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے حدیث نمبر 1320 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دو اور آسانی پیدا کرو تین بار اور جب تجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جا یہ بات دو مرتبہ فرمائی یہ روایت صحیح ہے باب اپنے دوست سے ایک حد تک ہی محبت کر حدیث نمبر تھرٹین ٹونٹی ون جناب محمد بن عبید کندی رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ رضی اللہ عنہ ابن قوا رحم اللہ سے فرما رہے تھے کیا تجھے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے تو اپنے دوست سے ایک حد تک محبت کر ہو سکتا ہے کسی دن تجھے نفرت ہو جائے اور اپنے دشمن سے ایک حد تک ہی نفرت کر ہو سکتا ہے کسی دن تجھے محبت ہو جائے یہ روایت حسن ہے باب تیری نفرت ہلاک کر دینے والی نہ ہو حدیث نمبر 1322 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیری محبت فریفتہ کر دینے والی نہ ہو اور تیری نفرت ہلاک کر دینے والی نہ ہو راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا یہ کیسے ہوتا ہے آپ رضی اللہ نے فرمایا جب تو محبت کرے تو بچے کی طرح فریفتہ ہونے لگے اور جب نفرت کرے تو اپنے ساتھی کی ہلاکت کو پسند کرے یہ روایت صحیح ہے